کھڑے ہو کر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہی دایا پہ لاکھوں سلام سہانی گھڑی چک کچا اچھا۔ سوہانی چمکا گڑی کا شان چاند اس دل افروز پہ لاکھوں سلا جن کے سجدے کو میرا چھوکی ان جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ چھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود اونچی بینی کی رفت بیلا کو سلا پتنی پتنی گلے قدس کی پتیاں علموں کی نزاکت بیلا کو سلا وہ دہن جس کی بات وہی ہے خدا چشمہ علم و حکمت بیلا کو سلا وہ زبا جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت بیلا کو سلا جس کی رنگ نگاہ سے پہ رنگ رنگ رے چمک والی رنگت لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جسم دوٹھا گنی کر دیا موجے بہر سماحت پہ لاکھوں سلام نور کے چشم لہرائے تری دریاب ہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے چمک والی رنگ پہ لاکھوں سلام ان کے آگے بہمزا کی جابازیاں شیر خوران ستوت پہ لاکھوں سلام وہ اوپر جس کے خدا پہ شہدا سخر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلا وہ دسو جن کو جنت کا مشتاب ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں دورو ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام پار ہائے صحب غنچہ خدس اہل بیتے کپو لو سلم سکھت مت سی کہ ہار شام مسفا جانے رحمت بلا